پیدل جب چلنے کی خاص اس میں تاکید ہے نا موٹاپا کم کرنا ہے جان چھڑانی ہے اس سے پیدل چلنے کی عادت نہیں اور وہ پانچ منٹ چلتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے پنڈلیاں دکھنے لگ جاتی ہیں رانوں میں کھینچاؤ شروع ہو جاتا ہے اور اس نے چلنا بھی تو اس میں کیا احتیاط کرے وہ چلے بھی اور یہ تکلیفیں اب یہ تو ہونی ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے دن ہی آدھا گھنٹہ واک کرے وہ جتنا وہ چل سکتا ہے بھلے پانچ منٹ چلے بیٹھ جائے آرام کر لے پھر تھوڑا سا چلنا شروع کریں ڈے بائی ڈے آستے آستے اس میں عادت پڑتی چلے جائے گی اس کے مسلس کام کرنا شروع کر دیں گے تو آج وہ پانچ منٹ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ پوری طریقے سے واک کرنا شروع کر دیں گے اس کے لیے تکلیف نہ دے اپنے آپ کو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے اور ایکسرسائز نہیں کرتے نا اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں لوگ ایکسرسائز کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ایکسرسائز جس دن یہ شروع کریں گے نا اس دن کے بد... اس وقت نہیں اس کے بارہ یا پچیس چھبیس گھنٹوں کے بعد ان کے بدن میں درد شروع ہو جائے گا اور ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا ان کے تھوڑا سا ہاتھوں میں درد شروع ہو جائے گا اچھا یہ چار دن ایکسرسائز چھوڑ دیں گے اور ان کا درد ختم ہو جائے گا لیکن جب بھی کریں گے ان کا درد شروع ہو جائے گا اب جب یہ درد ہوگا نا اب یہ کنٹینیو وہی ایکسرسائز ایزی ایزی کرتے رہیں چار سے پانچ دنوں کے اندر اندر آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں ایسا ہی ان شاء اللہ تعالی ہوگا چار سے چھ دنوں کے اندر اندر آپ کی وہ ختم ہو جائے گی کچھ اور فیل ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کرے ڈاکٹر کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے نگلیکٹ نہ کرے گا اس کی وجہ سے ہوتا ہوگا ڈاکٹر کو بتا دیں میں نے یہ کام شروع کیا تو اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے ڈاکٹر آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پراپر ایڈوائز کر دے گا تو میڈیکلی ایڈوائز کے ساتھ چلیں موٹاپے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا ڈاکٹر اقبال اتاری نے وہ بیماریاں بتائی ہیں اس میں یہ بہت قیمتی باتیں تھیں ذرا بتائیے کہ موٹاپے کی وجہ سے انسان کے جسم کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں کون کون سی بیماریاں جو موٹاپے کی وجہ سے انسان کے جسم کو لگ سکتی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ موٹاپے کی وجہ سے انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ہر عزو ہر آرگن جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اب ہم اگر اوپر سے ہی شروع کریں تو نمبر ایک دماغ تو آپ دیکھ لیں کہ موٹاپے کی وجہ سے جو سٹروک ہے یعنی فالج ہے اس کا خطرات بڑھ جاتے ہیں ہم اس کے بعد آتے ہیں انسان کے ریسپریٹری سسٹم کی طرف یعنی جو سانس کا نظام ہے انسان کا تو اس کے اندر بھی obesity hypoventilation syndrome obstructive sleep apnoea یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ موٹے لوگوں میں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سڈن کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے کہ سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک دم مر سکتا ہے سوئے سوئے پتہ لگا جی رات کو مر گیا پتہ بھی نہیں لگا اس کے علاوہ اگر ہم دل کی طرف آئیں تو ہارٹ اٹیک اس کی ایک بہت بڑی وجہ موٹاپا ہے اس کے علاوہ جگر کی طرف جائیں تو non alcoholic fatty liver disease یعنی جسم جگر کے اندر چکنائی کا کٹھا ہو جانا ٹھیک ہے موٹاپے کی وجہ سے وہ بھی جگر کو تباہ کر سکتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر یہ خود موٹاپا ایک ان کی وجہ ہے اور پھر آگے بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے جتنی بیماریاں انسان کے جسم کو لگ سکتی ہیں وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تو جوڑوں کی بیماریاں اور بڑی کم عمر کے اندر ہی جو ہے نا ان کے جوڑ جواب دے دیتے ہیں بہت سارے ایسے کینسر ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے جن کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح کولوریکٹل کینسر یعنی انسان کی جو بڑی آنت ہے اس کا کینسر ہے اس کے علاوہ انفرٹیلٹی یعنی بچوں کی پیدائش نہ ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے اسپیشلی ان فیمل جس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے تو یہ بھی ایک مطلب کہ موٹاپے کی وجہ سے ہے